ہشام بن حجیر نے تاؤد سے روایت کی کہا یہ یعنی ان کی مراد بشیر بن قعب سے تھی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آیا اور انہیں حدیثیں سنانے لگا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا فلاں فلاں حدیث دہراؤ اس نے دہرا دی پھر ان کے سامنے احادیث بیان کی انہوں نے اس سے کہا فلاں حدیث دوبارہ سناؤ اس نے ان کے سامنے دہرا دی پھر آپ سے عرض کی میں نہیں جانتا کہ آپ نے میری بیان کی ہوئی ساری احادیث پہچان لی ہیں اور اس حدیث کو من کر جانا ہے یا سب کو من کر جانا ہے اور اسے پہچان لیا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ نہیں بولا جاتا تھا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث بیان کرتے تھے پھر جب لوگ ہر مشکل اور آسان سواری پر سوار ہونے لگے یعنی بلا تمیز صحیح و ضعیف روایت بیان کرنے لگے تو ہم نے براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کرنا ترک کر دیا صحیح مسلم حدیث نمبر انیس